معذرت ناشر حضرات اپنے فکشن نگاروں سے بالعموم بکاؤ ناول لکھنے کی فرمائش کیا کرتے ہیں اور اس میں دونوں ہی کا بھلا ہوتا ہے مگر نیاز صاحب نے اس کم مایا سے اور ہی قسم کا تقاضا کر ڈالا اصل میں انہوں نے اجمل اعظم چھاپنے کے ساتھ اسے پڑھ بھی لیا جانے کون سی شب گھڑی میں پڑھا کہ اس میں جو دلی کا بیان ہے وہ انہیں بھا گیا کہا کہ دلی کا ایک پورا بیان ہو جائے کتاب چھاپیں گے میں نے اس فرمائش کو سرسری جانا ہاں نہ میں جواب دینا ایسا ضروری نہیں سمجھا مگر وہ تو اپنی فرمائش میں سنجیدہ نکلے ایسے سنجیدہ کے فوراً ہی کتاب کی آمد کا اعلان بھی کر دیا نام بھی اپنی طرف سے تجویز کر دیا اس طرح میں پکڑا گیا اس گمشدہ نگر کا جادو اپنی جگہ اس جادو کو جاننے اور بیان کرنے کی خواہش اپنی جگہ مگر آدمی کو اپنی بساد بھی تو دیکھنی چاہیے کیسا کیسا دلی کا روڑا پچھلی ایک ڈیڑھ صدی میں پیدا ہوا اور کس کس کمال کے ساتھ اس نگر کو بیان کیا ایک تو میں دلی کا روڑا نہیں قصباتی کنکر ہوں انہوں نے اس دلی کو کہ جہان آباد تھی برتا اور بسر کیا جو بعد میں آئے انہوں نے بزرگوں کے وسیلے سے اسے بسر کیا اور اپنے اندر اتارا میں قصباتی کنکر زمانی اور مکانی دونوں اعتبار سے بہت فاصلے پر کھڑا ہوں پھر ان کے جیسا قلم کہاں سے لاؤں ناصر نظیر فراق منشی فیض الدین مرزا فرحت اللہ بیگ اشرف سبوہی شاہد احمد دہلوی کس کس نے اس نگر کے نام کیسا کیسا سما باندھا کیسی کیسی تصویریں ہمیں دکھائیں مجھ مورک کو دیکھو کہ پھر بھی مچلا ہوا ہوں کہ اس شہر کو بیان کرنا ہے مگر میں کیا کرتا ایک طرف اس گم نگر کا جادو دوسری طرف ان بزرگوں کے کھینچے ہوئے نقشے اوپر سے ایک زوردار فرمائش میں للچا گیا قلم ہاتھ میں تھا چل پڑا تو یوں یہ نگر کتھا لکھی گئی احسان سر آنکھوں پر دلی کے ان سب روڑوں بزرگوں کا جن کی تحریروں سے میں نے فیض پایا اور اپنی تحریر کو سجایا چودہ جنوری دو ہزار تین لاہور انتظار حسین